سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء کو ایک اقامت کے ساتھ ادا کیا حدیث نمبر چوبیس سو تین مسند احمد